شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو شہید اسلام ڈاٹ کام ناجم ہے ربط سورہ ناجم بطور سورہ تور کے آخر میں تسبیح یعنی تنظیح الرحمن علی یعنی شرکا کا بیان تھا اب اس کی ابتدا میں معبودان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہے اور ان سے شفات کہریا کی نفی کی گئی ہے دوسرا و نجم اضا ہوا کو ادبار نجوم سے ہے اے ادبار نجوم ہے بالکل آخر میں لال نجوم ہے نا اس کے ابتدا میں کیا ہے و نجم اضا ہوا یہ بہ رابطہ آسان ہے خلاصہ صورت اس بات رسالت طریق المناظرہ بالمشرقین زاجر نفی شفات تسلی حضرت کو شکوہ خاص اور در ضمن تفصیل مضامین اور تخویفات و نجم اذا ہوا یہ شاہد لکھو شاہد کیونکہ قسمیں جو ہیں کیا ہیں جی شاہد اور دلیل ہیں دعوے پہ قسم ہے ستارے کی جب غروب ہونے لگے ہوا من غروب قسم ہے ستارے کی جب غروب ہونے لگے ما اللہ صاحب کم ہوا نہ بھولا یار تمہارا اور نہ بھٹکا یہ معنی لکھ لو بڑا بہترین معنی ہے حضرت شاہ سے معنی یہ کرتے ہیں ما اللہ نہ بھولا صاحب کم یار تمہارا وما ہوا اور نہ بھٹکا بھولے کا معنی کیا ہے کہ ابتدا سے بھی اس کو راستہ نہ ملے بولنا کس کو کہتے ہیں بھائی ایک آدمی کہیں جانا چاہتا ہے خود ابتدا میں بھی راستہ نہ ملے اور بھٹکنا یہی ہے کہ راستہ چلتا چلتا پھر بھٹک جائے تو نہ بھولا یار تمہارا اور نہ بھٹکا اس کے نیچے لکھو اس بات رسالت اور جواب قسم اس بات رسالت اور جواب قسم میرے محترم آپ ستارے کو دیکھتے ہو ایسے سیدھا چلتا چلتا غروب ہوتا ہے سیدھا تو جس طرح ستارہ سیدھا سیدھا چلتا غروب ہو جاتا ہے اسی طرح سمجھ لیے کہ محبوب خدا بھی سرات مستقیم پہ سیدھے سیدھے چل رہے ہیں سیدھے سیدھے اور ساری زندگی سیدھے چلیں گے پھر غروب ہو جائیں گے وفات ہو جائے گی آگے سمجھ نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جس طرح ستارہ سیدھا سیدھا چلتا غروب ہو جاتا ہے اسی طرح جبریل بھی وہاں سے سیدھا آتا آتا حضور کے پاس کیا نازل ہو جاتا ہے تو ستارہ شاہد بنا اس بات رسالت کا قسم ستارے کی جب غروب ہونے لگے نہ بھولا یار تمہارا اور نہ بھٹکا وما جنتے کو نہ ہوا اور نہیں بولتا دین کے بارے میں اپنی خواہش سے یہ بھی لکھ لو تو اچھا ہے نہیں بولتا دین کے بارے میں اپنی خواہش سے حضرت دین کے بارے میں جو تبلیغ کرتے تھے وہ اپنی خواہش سے کرتے تھے یا اللہ کی وہی سے اللہ کی وہی چاہے وہ وہی مطلوب ہوتی قرآن پاک یا وہی کیا ہوتی غیر مطلوب ہوتی کیا حدیث دین کے بارے میں اس لیے کہا کہ دنیا کے بارے میں آپ جو کہتے تھے نا تو کبھی کبھی تجربہ نہیں ہوتا تھا تو حضرت فرما رہے تھے انتم عالم بمور دنیا کو ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ تعبیر نقل نہ کرو وہ کھجوروں کے اوپر ڈالتے تھے پھول وہ ٹھیڑی والے ڈالتے نہیں ہو ہاں تاکہ کھجوروں کے پھل زیادہ ہو تو حضور نے فرمایا نہ ڈالو انہوں نے نہ ڈالا پھل کم ہو گیا تو حضرت نے فرمایا یہ دنیاوی معاملہ ہے تمہیں تجربہ زیادہ ہے تو آگے سمجھ نا تو دین کے معاملے میں حضرت جو ہی بات کرتے وہیں سے اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے نہیں جی اور نہیں بولتا دین کے بارے میں اپنی مرضی سے ان ہوا نہیں ہوتا وہ بولنا مگر ایسی وہی جو وہی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے خدا وہی کرتا ہے ٹھیک ہے نا چاہے وہ وہی کیا ہو مطلوب ہو چاہے غیر شدید القوا بیان واسطہ واحد بیان واسطہ واحد اب واحد کے بارے میں جتنی اعتراضات تھے سارے ختم کر دیے گئے بھائی واحد کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے تھے جتنی وہ سب ختم ہو گئے ہیں ایک شک تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو جبریل ان کے پاس وہی لاتا ہو درمیان میں شیطان اس وہی کو کیا کر لیتے ہوں چرا لیتے ہوں کیا کچھ وہی کا حصہ یا ساری وہی چرا لیتے ہوں شیطان غالب ہو جاتے ہوں تو اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبریل تو اتنا سخت طاقت والا ہے کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جبریل نے کہا کہ میں نے اکیلا لوت کی بستیوں کو اٹھایا اکیلا اپنے پر کے ساتھ اوپر لے جا کے الٹا اتنی طاقت ہے اس کی یہ شبہ ختم ہوا وہی کے بارے میں جتنی شبہات ہیں دور ہو رہے ہیں بیان واسطہ وہی سکھایا اس کو سخت طاقت والے نے کون ہے نیچے جبری لکھو زو مر صاحب ہے طاقت ذاتی کا صاحب ہے طاقت ذاتی کا میرا مانا من اس کو ذاتی طاقت ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لیا جبریل بڑا طاقت والا ہے لیکن حضور نے جبریر کو تو دیکھا ہی نہیں حضور نے جبریر کو دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو شیطان اور آ کے بات کرے اور کیا کہے کہ میں کیا ہوں جبریل ہوں تو فرمایا جبریل کو دیکھا ہے حضرت نے دو دفعہ جبریل کو دیکھ چکے ہیں پہچانتے ہیں اس کو کلام سے سارے حساب کے یہ بھی شبوں کا اضالہ ہے پس نمودار ہوا حضرت نے ایک دفعہ جبریل کو کہا کہ اپنی اصل شکل دکھاؤ مجھ کو کیا دکھاؤ اصل شکل تو جبریل نے کہا ٹھیک ہے وہ غار ہرا جہاں تھا نا ہرا کا پہاڑ وہاں آ جاؤ حضور وہاں گئے تو جبریل جو ہے نا یہ مشرقی کنارہ نہیں نہ تمام زیادہ اونچا نہ تمام نیچے کچھ اونچا کنارے پہ کیونکہ تمام اونچا نظر آنا مشکل ہوتا ہے تمام نیچے بھی نہیں ایسے کچھ اونچا ہو سمجھے تو ایسے کھلا ایسے جبریل کو دیکھا چھ سو پر پھیلایا ہوئے تھا حضرت نے جب دیکھا حضرت خود بے ہوش ہو گئے اس کی شکل میں اتنی حیبت تھی کہ حضرت خود بے ہوش ہو گئے آخر جبریل پھر انسانی شکل کے اندر آیا حضور کو اٹھایا تسلی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغام بھی دیا وہی بھی جیپ صورت دیکھو جی تو جبریل کو دیکھا حضرت نے نہ دیکھا پستوا اس کا من نمودار ہوا کیا ہوا جبریل نمودار ہوا درا حال کہ وہ اوپر کنارے بلند کے تھا یہ کنارہ کون سا تھا جی مشرقی سم دنا پھر جب حضور بے ہوش ہو گئے تو ادھر سے حضور کے قریب آئے نہیں پھر قریب آیا اللہ پھر زیادہ قریب آیا پس ہو گیا انداز دو کمانوں کے او ادنا یا قریب تر یا اس سے بھی قریب تر تھا یہ بالکل ایسے آ گیا حضور کے سامنے ایسے یہ نوجوان بھی دور بیٹھے ایسے یہ دو کمانے ایسے ہوتے ہیں میری طرف دیکھو اہل عرب جو تھے نا وہ آپس میں یاری ملاتے نا دو آدمی مثال طور ایک میں ہوں ایک یہ آپس میں ہم یاری رکھتے ہیں تو یہ بھی اپنی کمان لے آتا میں بھی اپنی کمان لے آتا تو کمان کے ایک طرف تو ہوتی ہے لکڑی دوسری طرف ہوتا ہے چلہ وہ جس کے اندر وہ تیر رکھ کے ایسے پھر مارتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں وہ زے ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں دھاگا وہ وہی دھاگا اور چلا اس کی کمان کا وہ چلا میری کمان کا بھی وہ چلا اب میری کمان زیادہ سے زیادہ اتنے تک آئے گی یہ لکڑی اور یہ چلا اس کی کمان ادھر سے لے کے ادھر آئے گی بھائی یہ دو کمانوں کا فاصلہ ہم تو تیر کمان بہت کھیلتے تھے بچپن کے اندر لیکن آج کل تم نے تیر کمان دیکھے ہی نہیں اگر دیکھنے کا شوق ہو کبھی تو لاہور جائیں تو وہاں ایک شاہی قلعہ ہے اس کے اندر آپ کو تیر کمان بھی ملیں گے خود بھی ملے گی زرہیں بھی ملیں گے پرانے دور کے ہتھیار وہاں ہیں شاہی قلعہ لاہور کے اندر موجود ہے میں دیکھ کے آیا ہوں تو میرے خیال تو میں سے بہت کم لوگوں نے کمانے دیکھی ہوگی لیکن یہ میں نے نقشہ تمہیں دیا ہے کچھ سمجھ آ گیا نا تھے انداز دو کمانوں کے یا قریب تار ف الا ابد ہی ما اوہا ادھر لکھ لو اللہ بے واسطہ جبریل اوہا کا فعل اللہ ہے فا او اللہ بے واسطہ جبریل پس وہی کی اللہ نے ساتھ واسطے جبریل کے طرف بندے اپنے کے یہ نہ لکھائے نا شبہ پڑے گا کہ پس وہی کی جبریل نے اپنے بندے کی طرح تو غلط ہے وہی کی اللہ نے سات واسطے جبریل کے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی ما قزب الفواد مارا آزال ہے یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو جبریل کو دیکھا ہو آپ کی آنکھ ادھر ادھر گئی ہو پورے نہ دیکھ سکے ہوں فرمایا نہیں غلطی کی دل نے جو کچھ دیکھا آنکھ نے تو مارو نہ ہو کہ پت جھگڑا کرتے ہو حضور کے ساتھ اوپر اس کے کہ دیکھا بمن ماضی اچھا جی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آدمی کسی کو دیکھتا ہے اس کی شکل بھول جاتی ہے تو فرما ایک دفعہ نہیں دوسرے دفعہ بھی دیکھا والا قدرا ہو نزلتاً اخرا وہ سمجھ آ رہی ہے بات تو واسطہ وہی کے اندر جتنی اشکالات تھے سارے ختم ہو رہے ہیں اچھا جی اور البت تحقیق دیکھا حضور نے جبریل کو نزلتاً اخرا دوسری دفعہ کہاں دا سدرت المنتہا مکان رویت سدرت المنتہا کے نزدیک دیکھا بھائی سدرا المنتہا کیا چیز ہے اور کرنا جی سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے جی بیری کا درخت ہے لیکن عام یہ بیری نہ سمجھو بس ایمان لاتے ہیں بیری ہے لیکن کیا پتہ کیسی خوش نما بیری ہوگی سمجھے وہ سدرت المنتہا اس کو کہا جاتا ہے ساتویں آسمان پہ سدرت المنتہا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے احکامات جب اوپر سے نازل ہوتے ہیں نا سے وہ سدرت منتہا پہ پہنچتے ہیں وہاں سے فرشتوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایسے سمجھو سدرت المنتہا جیسے مرکزی خانہ ہو کیا ہاں ڈاکیں تقسیم ہوتے نا مرکزی خانہ وہ اس قسم کا وہاں حضور پہنچے معراج کی رات تو جبریل اصلی شکل کے اندر آ گئے حضرت نے فرمایا چلو جبریل اوپر کہنے لگے میری در انتہا ہے وہ سدرت المنتہا جو ہوئی تو حضرت نے جو فرمایا چلو جبریل اوپر چلو کہنے لگا اگر اوپر میں ایک تھوڑا سا بال کے برابر بھی جاؤں تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکوں گا میرے پر جل جائیں گے اگر یکسر منہ بر تر پرم فروغ بسوزر پرم شاید شادی کہتے ہیں یہ سمجھا جی وہاں سدرت المنتا پہ جبریل کو دیکھا اے نزدیک سدرت المنتہا کے اندہا جنت الماوا سدرت المنتہا کے ساتھ کیا ہے وہ بہشت بھی ساتویں آسمان پہ ہے نا نزدیک اس کے جنت الماوا بہشت ہمیشہ رہنے کی جگہ اے یکشا سدرت ما یکشا کس وقت دیکھا وہ سدرت المنتہا تو مکان رویا تھا اب زمانے رویت جب کہ ڈھانپا تھا بیری کو جن چیزوں نے ڈھانپ لیا تھا وہ کس نے ڈھانپا تھا لکھ تو فرشتے تھے پروانوں کی شکل میں جب ڈھانپا تھا بیری کو جن چیزوں نے ڈھانپا تھا وہ کون تھے پروین پنا فرشتے تھے پروانوں کی شکل میں وہ اس لیے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ ہم تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہاں آ جاؤ سدرت المنتہا کا جو درخت ہے نا بڑا اس کے اوپر آ جاؤ لیکن چھوٹی چھوٹی شکل پروانوں کی شکل میں حضرت کی زیارت کی اس پہ اوپر مجھے شعر یاد آتا ہے حافظ شیرازی کا حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ جب شکار کے لیے نکلتے ہیں نا تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے ہرن جو ہے نا جنگل کے وہ قطار در قطار آ جاتے ہیں اور اپنے سروں کو کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں کہ محبوب کو تیر نہ چلانا پڑے ہم اپنے سر پہلے سے حاضر کر دیتے ہیں ہاں؟ ہم آہوان سہارا سر خود نہادا کف اپنے سر ہتھیلی پہ لیے کھڑے ہیں آہوان آہوان کس کو کہتے ہیں ہرنوں کو ہم آہوان سہارا سر خود با امید آ کے روزے بشکار خاہی آمد آئے ہیں اس امید پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ محبوب ہو سکتا ہے شکار کرنے آئے تو ہم پہلے سے تحفہ پیش کر دیں با امید آ کے روزے بشکار شکار خاہی آمد جب ڈھانکا تھا بیری کو جن چیزوں نے ڈھانکا تھا ما باسر و ما تغا نہ تو ٹیڑھی ہوئی نگاہ اور نہ آگے بڑھی مکمل طور پہ دیکھا لقدرا من آیات رب القبرا البتہ دیکھا قوت استقلال قوت استقلال البتہ دیکھا اپنے رب کی ان آیات کو جو کہ بڑی بڑی آیات ہیں ان آیات کا ذکر حدیثوں میں ہے حدیث معراج میں ہے نا کہ حضور نے کیا کیا دیکھا وہ حدیث معراج کے اندر ہے میرے محترام یہ جو ایتے ہیں نا یہ رویات جبریل کے بارے میں ہیں بعض حضرات نے کچھ مروڑ تروڑ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی رویات کے بارے میں پیش کیا ہے لیکن وہ مزہ نہیں دیتا وہ مزہ نہیں دیتا جب تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے رویات جبریل کے بارے میں ہے تو یہ رویت باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے باقی یہ بات کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت ہوئی اللہ کا دیدار ہوا معراج کی رات یا نہ ہوا ابن عباس فرماتے ہیں ہوا ابن عباس کس کے قائل ہیں کہ رویت ہوئی امی عائشہ کہتے ہیں رویت نہ ہوئی تو بارہ دونوں بار حق سمجھے ہر ایک کے دلائل ہیں بعد میں بھی علماء جو آئیں کوئی کہتے ہیں رویت ہوئی کوئی کہتے ہیں رویت نہ ہوئی جو کہتے ہیں رویت نہ ہوئی وہ کہتے ہیں لا لاتدر کول ابسار جو کہتے ہیں رویت ہوئی وہ کہتے ہیں جہان یہ نہیں تھا اسی جہان میں رویا جو جہان کیا تھا بابا یہ عالم ناسوت ہے پھر عالم بالکوت ہوا عالم جبروت ہوا آپ تو عالم لاہوت کے اندر پہنچ گئے ایک دوسرے جہان کے اندر ہو جاتی وہ ایسے کہتے ہیں ہم اس بارے میں توقع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں توقف کرتے ہیں اللہ عالم سمجھے جی کیا ہاں۔ بہت سے ہمارے حضرات کا میلان اس بارے میں ہے رویت کے بارے میں تو جو کہے تو اس کی تردید نہ کرو جو کہے آج میں تو اس کی تردید نہ کرو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار دو قسم کے ہیں ایک انوار جمالیہ دوسرے انوار جلالیہ امی عائشہ جو فرماتی ہیں زیارت نہ ہوئی وہ کس لحاظ سے انوار جلالیہ کے لحاظ سے وہ ایسے انوار جلالیہ ہیں کہ انسانوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا پردہ ادھر ادھر کرے نا ساری کائنات جل جائے یہ انوار جلالیہ اور حضرت ابن ابا جو کہتے ہیں زیارت ہوئی تو کن انوار کی انوار جمالی یوں بھی تدبیر دی جا سکتی ہے آفرت ملات وال مشرقین کے ساتھ طریق مناظرہ مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ آفر آئے تم کیا پس غور کیا تم نے اے مشرق لات کے اندر عزا کے اندر منا تیسرے کے اندر جو اور ہے یہ کون تھے جی اور بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے یا نہیں آگے عبارت محضوف ہے حال نافات اور ذرات یہ عبارت محضوف ہے اے رائے تم کا مفول ثانی حل نافت اور ذرات کیا یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں عمر کا نہیں دے سکتے کوئی ان کو توڑے اس کا اس کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ مناظرہ تھا ہمارا کن کے متعلق مشرقین کے ساتھ تھا بتوں کے بارے میں طریق المناظرہ بالمشرقین تھا کن کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں اب آگے مناظرہ ہے کن کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں مناظرہ متعلق ملائکہ اللہ کو مذکر والا اپنے لیے بیٹے خدا کے لیے تجویز کرتے ہو بیٹیاں فرشتوں کو بیٹیاں مناتے ہو یہ اس کے متعلق تل قیدن قسمت غیزہ بے شک یہ تقسیم ہے بے ڈھنگی انہیا نہیں یہ معبودان باطلا مگر نام ہے کہ تم نے نام رکھے تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری اللہ ساتھ ان ناموں کے کوئی دلیل یہ تحقیق اس کے کئی دفعہ چکی ہے نا ان تب اونا نہیں تاب ہوتے مشرق مگر گمان کے بس خیالات ہیں بغیر دلیل کے اور جو چاہتے ہیں ان کے نفس و اس کے پیچھے ہیں والا کا جا حالانکہ البتہ تحقیق آ چکی ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا آ چکی ہدایت ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی میں چلے جاتے ہیں عمل الانسان ما تمنا زجر کیا ثابت ہے انسان کے لیے جو خواہش کرے انسان جو کہے کہ بت میرے سفارشی ہیں یا انسان کہے پیر میرے مددگار ہیں تو یہ بات صحیح ہے انسان کی ہر خواہش نہ پوری ہوتی ہے نہ صحیح ہوتی ہے کیا ثابت ہوتی ہے انسان کے لیے جو ہی خواہش کرے فل اللہ آخرت والا جان لو اللہ کے اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی تو لہذا آخرت اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں سارے کس کے کنٹرول میں وقم میں مالکن سماوات نفی شفات کہریا وہ کہتے تھے نا کہ مابودان باطل ہمارے سفارشی ہیں نفی شفات کہریا پر میں بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں کام آئے گی شفاعت ان کی کچھ بھی مگر بعد اس کے کہ اجازت دیں گے اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور راضی ہوں گے ان سے ان اللہ دین تو شفات عزن کے ساتھ ہوگی یا کہاری ہوگی عزن کے ساتھ ان اللہ دین زجر ہے بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام زنانے ان زنانے نام وہی ہے کہا کہتے ہیں فرشتے خدا کیا ہیں بیٹیاں ہم بھی من علم نفی دلیل نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی دلیل یا سبب ضلالت نہیں اتباع کرتے مگر زن کی زن کیا کوئی بے دلیل بے دلیل باتیں اٹکل کی باتیں اور بے شک زن نہیں کام آ سکتا مقابل حق کے کچھ بھی ایک طرف نہ سے کتی ہو حق دوسری طرف کیا ہو زان ہو بے دلیل بات ہو یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا تو میرا شعر یاد ہے میں نے کہا تھا پیش نصوص قطعی پیش حدیث نبوی ہر نہ کار آیت قول تو ضنی آنا یہ میرا شعر ہے اس بارے میں فعارض امن طلّہ تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ نے دلائل دے دیے یہ اپنی ضد پہ ہیں تو اراض کرو اس شاخ سے جو منہ موڑتا ہے ہماری یاد سے اور نہیں ارادہ کرتا مگر دنیا کی زندگی کا محض اس کا متمہ نظاری دنیا ہے ظال کا مبلاغ من العلم یہی ہے ان کا مبلغ علم یہی ہے رسائی ان کی علم سے کہتے ہیں نا فلاں کا مبلاغ علم اتنا ہے تو فرمایا ان لوگوں کا کافروں کا مبلاغ علم کیا ہے فقط دنیا ہے دین نہیں ہے بھاگتے پھرتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا نا شاروں کو چھان مارتے ہیں ادھر جاؤ ادھر ہو ادھر ہو کماؤ ملے لگاؤ فلانا کچھ کرو فلانا کچھ کرو دھار مار وغیرہ اور اگر کوئی دین کی بات کرو نہیں نہیں جی وقت ضائع نہیں کرتے ہم دین کی بات کے لیے تزیہ اوقات سمجھتے ہیں دماغ خراب پر یہ ہے ان کا مبلغ علم دنیا ان نہ ربا کا ہو عالم ہو کمال علم کا بیان اللہ کا کمال علم ہے اللہ جانتے ہیں ان کے حرکات کو بے شک رب تیرا خوب جانتے ہیں اس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راز سے اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو وال اللہ معافی سما تو کمال علم کا بیان یہ کمال قدرت کا بیان اللہ کے ملک میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں لیا جسیا جب کمال علم ہے کمال قدرت ہے تو مجازات اعمال بھی آ گیا اللہ عملوں کا بدلہ دیں گے مجازات اعمال تاکہ بدلہ دیں اللہ تعالیٰ بروں کو اللہ زینہ ساؤ منا برے تاکہ بدلہ دیں اللہ تعالیٰ بروں کو یہ بعض ان عملوں کے جو انہوں نے کیے و یزی اللہ زینہ اور بدلہ دیں نیک و کاروں کو بالحسنہ ساتھ بدلے اچھے کے حسنہ سے مراد بہشت ہے مصوبت الحسنہ اور بدلا دیں اللہ تعالیٰ نیک بکاروں کو اچھا بدلا وہ بہشت ہے اللہ دین یت بونا اوصاف محسنین نیک کاروں کو جو بہشت ملے گی ان کے اوصاف اوصاف محسنین محسنین وہ ہیں جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے خاص طور پہ اللہ لمم مگر ہلکے ہلکے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما دے دے وضو کے ساتھ نماز کے ساتھ تو بابا متقی بننے کے لیے یہی شرط ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ اور بے حی سے بچے ہاں ہلکے گناہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور کرو ہلکا گناہ اگر ہو جائیں تو تقوا کے خلاف نہیں ان نہ ربا واسل مغفرہ میرے محترم پہلے دو لوگوں کا ذکر تھا محسنین کا اور کس کا مسیین کا کس کا جی اچھا ہو سکتا ہے جو بدکار ہیں مسیین وہ اللہ کی رحمت سے نامید ہو جائیں کیا ہو جائیں اللہ کی رحمت سے نامید ہو فرما میری رحمت سے گناہ گار بھی نامید نہ ہوں کیونکہ میں واسی المغفرہ ہوں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح محسنین جو تھے نیک کام کرنے والے ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر عجب پیدا ہو کیا خود پسندی کہ ہم بھی کوئی شائع ہیں تو ان کو کہا گیا کہ اپنی حقیقت کو دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے وہ نطفہ ہے قطرہ ہے اس سے پیدا ہوئے اب دیکھو غور کرو ان نہ رب کا باس المغفرہ اس میں کیا ہے دف یاس نا امیدی کو دفع کیا گیا اجاس یہ دف اجاس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور بروں کے ساتھ بروں کی نا کو دفع کیا گیا کہ بے شک رب تیرا واس المغفرہ ہے نا امید نہ ہو ہو و عالم و دف عجب خود پسندی یہ کس کے لحاظ سے دفع کی گئی محسنین کے لحاظ سے وہ خوب جانتا ہے تم کو نیکو جب پیدا کیا تھا تمہارے ابے کو زمین سے انشا کم سے مراد ہے تمہارے ابے کو اور جب کہ تم چھوٹے بچے تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں کے اندر فلا تو ذکو انف و بس نہ پاک کہو اپنے آپ کو یوں نہ کہو ہم نیک پاک ہیں ہو عالم و اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو متقی ہے تو دونوں باتیں آ گئیں آفر آیا تھا شکوہ خاص شکوہ خاص اس کا جی شان نزول یوں ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا ایک سردار مکے کا مکے کا سردار کون تھا ولید بن مغیرہ وہ جو سنتا رہا حضور سے قرآن پا اس کا کچھ میلان ہو گیا کس طرف اسلام کی طرف تو کافروں نے دیکھا کہ سردار ہمارا بھی اسلام کی طرف میل ہے تو ایک کافر نے کہا ولید کو کہ مسلمان نہ ہو اس نے کہا میں عذاب سے ڈرتا ہوں کفر ہے شرک ہے گناہ کی باتیں ہیں تو اس کافر نے کہا تو مجھ کو اتنے پیسے دے دے قیامت کے دن تیرا بوجھ میں اٹھاؤں گا تیرے گناہوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا مسلمان نہ ہو تو اس نے ایک قسط دے دی ولید نے اس کافر کو پیسوں کی ایک قسط بھی دے دی کہ میرا بوجھ اٹھانا لیکن بعد میں پھر گیا مسلمان بھی نہ ہوا اور اس سے بھی پھر گیا اس کو بھی پیسے نہیں دیے وہی حال ہے شکوہ خاص بلید بن مغیرہ کا کیا پا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے منہ موڑا ایمان سے اور دیے تھوڑے پیسے اور بند کر دیا تھوڑے پیسے دے کے پھر بند کر دیے گی آئندہ علم الغیب کیا اس کے پاس علم غائب ہے پس وہ دیکھتا ہے علم غائب ہے اور کس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے بوجھ اٹھا لے گا گناہوں کے اس کو پتہ ہے علم غائب ہے کہ میرے بوجھ اٹھائے گا علم ام عمل یون کیا نئی خبر دیا گیا ساتھ ان مضامین کے جو بیچ صحیف موسا کے اور ابراہیم کے ہیں موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مضامین ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کیا نہیں خبر دیا گیا تھا سات مضامین کے جو موسا ابراہیم کے صحیفوں میں ہیں وہ ابراہیم اللہ وفا جس نے اپنا قول اقرار پورا کر دکھایا ہے نا قرآن پاک میں ہے واضاب وزب ابراہیم رب کا پورا کر دکھایا اللہ تاضر واضر تم وزرا اخرا تشریح مضامین کنارے پہ لکھو آپ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو مضامین ہیں نا ان کی تشریح دور تک چلی گئی ہے وہ ہیں مختلف مضامین رابطہ نہیں ہوگا تشریح مضامین لکھا ہے کنارے پہ اب مضمون نمبر ایک لکھو پہلا مضمون یہ کہ نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا نمبر ایک لکھو آگے وہ سا مضمون نمبر دو اور یہ کہ نہیں واسطے انسان کے مگر صرف اس کی اپنی کمائی انسان کو اپنی کمائی فقط کام آئے گی دوسرے کی کمائی کام نہیں آئے گی فقط اپنی کمائی کام آئے گی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مطالعہ کر رہے تھے کہ انسان کو صرف اپنی کمائی کام آئے گی تو اشکال آ گیا کہ حدیث پاک میں ہے جس کا نیک بیٹا ہو اس کی کمائی سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے نہیں تو ادھر ہے اپنی کمائی کام آئے پریشان نقطہ حل نہ ہوا دیوبند سے دوڑے کہاں گنگو حضرت مولانا رشید صاحب گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرے خیال ہے بیس میل تو ضرور ہوگا <laughs> وہ میں دیکھ کے آیا ہوں تقریباً رات کو جی دوڑے دوڑے دوڑے تحجد کے وقت پہنچ گئے حضرت مولانا گنگوئی رحمت اور تاج کے لیے اٹھے وضو کر رہے تھے ملے فرمایا مفتی صاحب کیسے آنا ہوا حضرت اس کے لیے آیا ہوں <laughs> یہی کال ہے فرمایا مفتی صاحب اس سائے سے مراد ہے سائے ایمانی کیا ایک آدمی کی سائے ایمانی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گی باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے تو باپ کی یا ایمانی بیٹے کو فائدہ دے گی اور نو علیہ السلام کی ساج نے کنان کو فائدہ دیا یا بیٹا مومن ہے باپ کافر ہے آزر کی طرح تو بیٹے کا ایمان اس کو فائدہ دیا ساج ایمان کمال ہے پھر دوڑے دی پھر صبح کی نماز جو بن جا کے پڑھی یہ تھی اللہ والے یہ کتنا مضمون تھا جی دوسرا تیسرا لکھو بسا یا ہو اور بے شک اس کی کمائی ان قریب دکھائی جائے گی قیامت کے دن سما یجزا پھر بدلہ دیا جائے گا اس کا بدلہ پورا وہ ان رب کل منتہا مضمون چوتھا جی بے شک تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے سب کو پانچواں کیا ہے جی پانچواں لکھو وہ ان ہوا اضحا کا وا اب کا وہی اللہ تعالیٰ ہنساتا بھی ہے رولاتا بھی ہے آئے کسی کو ہنسا رہا ہے کسی کو کسی کے گھر بیٹا پیدا ہے ہنس رہا ہے کسی کا بیٹا مر رہا ہے رو رہا ہے بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ گل کے دل میں تو نے کیا بات ڈال دی ہے کہ ہر وقت ہنس رہا ہے پھول گل پھول اور اندلیب جو ہے بل بل وہ ہر وقت کیا ہے بگوش گل سخن گفتائی کے خاندان با نالا ہاں کسی کو تو ہنسا رہا ہے کسی کو رہا نہ نمبر کتنی جی چھ وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے بہت حیات اس کے قبضے میں بان نہ نمبر سات اس نے پیدا کیا جوڑا مذکر مونس کو ایک لطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے وان نالہ نشہ تلخرا یہ نمبر کتنی جی آٹھ بے شک اس کے اوپر دوبارہ پیدا کرنا ہے اٹھانے دوبارہ وانہ نمبر کتنی اور بے شک وہ غنی بھی کرتا ہے فقیر بھی کرتا ہے وانہ رب و شیرا نمبر دس وہ مالک ہے شیرا ستارے کا شیرا ستارے کا نام تھا دور جاہلیت کے اندر اس کی کیا کرتے تھے پوجا کرتے تھے وہ شیرا کہ اس کا رب بھی اللہ ہے وان کا نمبر گیارہ اور اس نے ہلاک کیا آد اولا کو آد اولا کس کو کہتے ہیں کوئی قوم آد آد ارم آد ثانیہ کس کو کہتے ہیں سمود وہ پہلے پڑھ چکے ہو گیارہ وہ سمود اور سمود کو بھی ہلاک کیا فما اب کا پس نہ باقی رکھا کسی ایک کو وہ قوم نوہن اور ہلاک کیا قوم نو کو سب سے پہلے ان نہ ہوم بے شک یہ سب کے سب تھے بڑے ظالم اور بے شریف بال متفقت احوا اور الٹی ہوئی بستیوں کو پھینک مارا وہ کون سی تھی قوم کی فخشاہ پر ڈھانپا ان کو جس چیز نے کہ ڈھانپا وہ پتھروں کا می برسا یہ مضامین ختم ہو گئے کتنے مضامین آئے جی ہاں ختم اعلیٰ رب کا تمہارا اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تو شک کرتا رہے گا نعمتوں میں شک کرتا رہے گا اور تقزیب کرتا رہے گا خاضہ نذیر و منظر تلخیص مضامین اربا میں نے عرض کیا تھا کہ صورتیں جو مکی ہیں نا ان کے اندر کتنی ہیں جی مضامین مقصودی چار توحید رسالت صداقت قرآن قیامت یہ اب دیکھو سارے مضامین آ گئے ادھر تلخیص مضامین اربا خلاصہ حاضہ نظیر یہ کہہ جی اس بات رسالت یہ حضور نذیر ہیں پہلے نذیروں کی طرح آزفت فت اس بات رسالت کے بعد یہ کہہ جی کیا مت قریب آگے قریب آنے والی نہیں واسطے اس کے سوائے اللہ کے کوئی ہٹانے والا افامن حاضر حدیث تاجبون یہ کیا ہے جی ہاں کیا پس اسی کلام سے تعجب کرتے ہو انکار اور ہنستے ہو مذاق کرتے ہوئے ولا تب کو روتے نہیں وان تم سام اور تم گانا گاتے ہو حضور قرآن پڑھتے ہیں حضور کے مقابلے میں تم کیا ہو گانا گانے والے ہو یہ کیا گے پس کرو اللہ واب یہ کہہ ہے جی بیان توحید ہے سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو چلو جی الحمد للہ للّہ ربرم اللہ اللہ اللہ مغرب الرحم صلی اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر www.shaheedislam.com